امت قبرا کی صاف شبد ہے مسلم ہونا پہلی دوسری آزاد ہونا مصری مرد ہونا چوتھی صاحب اکل ہونا یعنی پاگل نہ ہونا ساتویں بالک ہونا پنجویں احکام نافذ کرنے اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دینے ہاں یہ لکھا جی۔ کے آگے ہونا سرحدوں کی حفاظت کرنے دین کی حفاظت کرنے جہاد کے لیے فوج روانہ کرنے پر قادر ہونا ہاں۔ یا جہاد کرنے پر قادر ہونا فوج آخری قریشیوں میں یہ صاف شرائط ہیں امامت کبرا کیا مطلب سارے بنے ہوئے پوری دنیا مسلم اس وقت گناگار ہے باقی گنا جتنا گنا اور ہی دا خیال نہ رکھنے کی وجہ سارے نے لانتا چار خدا روکے اگر اپنا چن گے جی اسلام آدھے تو بڑا گندے سارے مسئلہ یہودی ہو دا کے نہیں پہنچ ہاں؟ بن ایک مسلمان کی رضامندی بن گیا سناؤ شرط تو آ کے کھال واسطے گما جاول تو شرطاں کر کے نہیں آیا سمجھ لگی یہ بناون یہاں طریقہ جڑا ہوں رہ کے مسلمان آپ کو کو اس اچھا، چاہیے جی، کون بدی سوڑی والے بندے بدی چھوڑی والے مطلب بھی منی پرہیزگار متقی کا مطلب ہے صاحب ایمان ہوئی ایمان لانتی کوئی نہ لگی ہونی ہو سو بھاوے دو سو وہ اپنا بات کو جنا شرطیں منتخب کرے تنگ باقی ووٹ نہیں کریں گے انتخاب وہ کرنا خاص انتخاب کرنا باقی جڑے عوام ہوتے انہیں کو بحث کرنی پوندی مننا پوندے بات ٹھیک ہے سنا تو سارا حق ہے یہ نہ بلا وہ پھر تو ووٹ کرے پینا میں نہیں کوئی تم سوال اور نہ دی بیعت کرے والا کھلا لا دے اگلے ڈھوئی کٹے دے کرے نہیں جتے کو قتل کروں یہ اسلام دا طریقہ پنجو کیا یاد کرے تو جگہ مفتی پتہ کہ نہیں تو کوئی چار بابے پڑھا ہاں۔ جڑے استاد بڑے بے کار پونے کی استاد ہیں ہے دل روشن کرے گا رب لیکن استاد کوئی محنت کرے تو ہوئے کوئی پتا میں جتنا بس کر سکتے کوئی کوئی نورانی وہ گمراہ نہیں کر سکتے اسلام کا طریقہ انتخاب دس کیا ہے عوام آستے دس عوام آستے بیعت ہو دیئے یا عوام کوئی انتخاب دن دخل, دخل اندازی ہوندی راست سمجھے بیعت ایک اختیار کا نہیں پابندی ہے بس ہر صورت آن دے سونا کی میرے بسا دے فرق خلیقہ دلے بڑھنے پہلے صدیق اکبر سے ہی بنائے گئے صحابہ کرام کی جماعت کرتی تھی چنام نے چاہتا سویرے گاندے منبر رسول میں بہتے کتار یا وہاں پیچھے آئی کتار باپ دے بیٹھ سے ہاتھ دے ہاتھ دے دے قسم کا میں اللہ سنتا رہے تابے دار راس جب تک قسم خدا رسول کے تابے دار ہو سو اتا تابے راس چالا گوئے تھی خوبا آگیا چالا گوئے تھی خوبا آگیا چالا گوئے تھی کہ یہاں پرچہ بین سے بکی ورد نہیں کرتا جی۔ سب بہتا نہ آتا آیا کھڑی بیچ آیا کھڑے میرا سیدھا بہتا بائیں کوئی چھوٹا

حضور پاک عمرے سے چلے پاک عمرے سے چار پاک عمرے سے میرا کہیں پوتا نہیں بنے سارے کو ہاں تک دل تو سارے ٹھہرے ہوئے ٹھیک ہے اندر گیا سارے نے مہر لائی آیا جیسے سارے نے مہر لے ووٹ تو چٹ

زبان دے اولو کہیں ہر کو پتہ کرے سو اب سارا استاد ری بیٹی قرآن کریم کے دل سے پھر چوری ووٹ اور ووٹ کو اسلامی طریقہ سمجھ کے بس ہوا دا پوترا ایک کو الیکشن ان لفظ پلیت بولا دا دم ہے تو دا سمجھاؤں ایک کو الیکشن ایک کو سلیکشن توجہ کرو کیا ہے الیکشن یہ ہے خاص بندے چون ایک بندہ الیکشن ہے سارے علیحدہ علیحدہ اپنی مرضی اختیار کرنا مرضی ظاہر کرنا یہ الیکشن ہے الیکشن دی اجازت ہے نہیں اسلام میں سلیکشن ہے بولو برو سلیکشن کا کیا مطلب ہونے کو میں نکال لینا حکومت ہے ڈی ایس پی ہے ایس پی ہے سردار ہے فلان ہے اتنے اتنے افسر بن جاتے ان کو کون سن دے بس پہلے والے کو اتلے افسر سن دے ہوں پولیس عملے کا بندہ ہے یہ کو ڈی ایس پی چن سی ایس پی چن سی تو سلیکشن ہے تو تو الیکشن کا نہیں کہنا پولیس لوگ ہیں کہ ہاں کہیں کو بھائی ہونا چاہیے کہنا سمجھ لگی یہ اگر سلیکشن ہے

کہ اسلام دے اندر ایک طریقہ ہے حاکم دینا خواب دا ایک خاص انہیں کو جنہیں کو بڑھی چھوڑی میں کہ میں اس سرائکی دلال دے عربی ہے جنہوں کو ارباب حل و عقد ایدہ مانا ساری سرائکی ہے تینے بڑھی چھوڑی آلے کیا جا کرے سلیم آئے جنہیں سب کے لفظ کیا کیا سمجھا اچھا ایک لفظ پنجابی والے پاس آ جائے گل نتو سمجھی ساری ساری ساری بچی بچی کدی کدی چکی چکو کوئی نہیں چڑا سکتا وہ وہ مطلب ہوں بن لینا تو مطلب یہ جی گل کر دینا منی بولو مرو جی ہاں۔

کو سارا بابا جی بودی چڑیا بندہ سندر سارا تابے دار بودی کو حضرت حضرت حضرت چڑاؤ کو کٹے کٹے کمر امرت چکے امریکے ضرور لکھا ہاں ایسے بندے ہیں جنہ دی منی دی ہو بندی چھوڑی والے مطلب کیا جنہیں دی منی دی ہوئے بولو اے اثر اچھا رسول کلے وڈو سے لفظ آئے بھائی یار ان کیڑے کیا سمجھا اچھا اثر رسول کلے بندے ہوویں تے ہوویں پرہیزگار نال شرط ہے کیوں جے ہن جے جی اج دے اثر اچھا رسول کلے چوہدری ہیں نہیں لاکھ دے جڑے سوار دے بچو تے حرام دے چتے پھوکوں میں کہنا تو او جو ہن چھڑن ہاں، پھر وہ داری صاحب اپے آیا تو کہنا جی یہودی سارا شر فتنا یکسمیات میں خلاصہ دیتا سمجھا وہ دا سارا شر فتنا جلا نا وہ ہی ووٹ دے اوپر قائم ہے ووٹ سویرے بند تھی میں نے یہودی دنیا تو گیا یاد رکھا میری گا شرح میں کرا بہت درکار ہے بات خلاصہ ہے جڑی شاید والے علماء نے سارے عقیدے کی میں لکھی عقیدے وچ لکھی اوے عقائد سنی بیان کرنے تے چار باغ پہلا عقیدے جڑی شاید پاکی اج مسلہ ہوندی کروا چلو سیرو جی صاحب جب حضرت کریوں کا بیان آیا اسلامی انقلاب امریکی کرونوں کو بہا کر اسلامی انقلاب کا سونامی امریکی

بارہ تاریخ کو یہی وہ اسلام کے دوست ہیں جن کے ہوتے ہوئے اسلام کو دشمنوں کی ضرورت ہے میری کہا میں نے دشمنوں کی ضرورت ہے حضرت دشمن کام کر رہے ہیں سارا دشمن کیڑی لوڑ ہے سمجھ نہیں آئی پتر موت کا سب کو پتا یہ نہ مانتا سب کو پتا ہے اور ساخ مٹو سے تو آپ کہیں رکھنا حضرت صاحب کا صرف صاحب ہے جڑا رب تعالیٰ نے لائے اللہ دے فضل نال شگرد عام سارا دوست بندہ جڑا نا تو انہیں مسائل دوتے اتنا بحث کر سکتے میں کہنا سمجھ دے کہ حق کے بکے تھے مشہور پروفیسر مفتی جج یہ وہ سب لیکن یہ اب تیاری جگہ نا داری میں شاء اللہ داری ہوں تھا سارا کچھ ہی میں بیان کر رہا تھا ساری کتاب پڑھی ونجا نہ دوسرا رہتا جڑا علم استاد کول ہوندے وہ اصل دے وچ چاچا نہیں کنا کھول لو نہیں کھولدا چلو ہاں کیا لکھ بس یہ والد کا جب شرط نہ کرتے

خلافت موضوع ہے وہ چلی جاتی ہے شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء کیا خلفاء کرام کی خلاف

کتاب آئے خلل ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی اس خلل کا خیال رکھنا چاہیے اور اس خلل دی موٹی مثال جہی ہے نا وہ شاہ صاحب دی عام کتاب مشہور ہے الفوز القبیر ہاں، اصول تفسیر کے اندر وہ واہبیت سے بھری ہوئی ہے ہاں کر کے کے بندی وہاں بھی بھی پڑھایا درس داخل اور یہ اصل میں میں شاہ صاحب نے نے لکھی تھی فارسی اندر پھر وہابیوں عربی عربی کروا لی ہے پڑھاتے پڑھاتے ہیں ہیں لیکن اصل میں ان کی کتاب فارسی فارسی میرے پاس بھی بھی ہے ہے عربی دونوں لیکن اس اندر ایسی ایسی شرارت اس کجر نے داخل کی کہ سوچ میں تین لگتا ہے حقیقت ہے فوزل الفوز القریب کبیر آپ کی آئی میں نے لگتا یہ ہے اس بھائی بولیا <laughs> ترنڈا نہیں ترنڈا جان پہ اس طرح بولیا اس بھائی